دی باچا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو انوار برسانے والا نگاہیں کشادہ کرنے والا اسرار اسرار ظاہر کرنے والا اور ہر حجابات دور کرنے والا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا نور الانوار صفات حسنہ کے مالک زبردست اور غالب خدا کے پیارے اس خدا کی جانب سے خوشخبری سنانے والے جو سب سے زیادہ مغفرت کرنے والا اور اس ذات سے ڈرانے والے جو سب سے بڑا کہار ہے پر درود نازل ہو جو کفار کو تہو بالا اور فساق و فجار کو ذلیل و خار کرنے والے ہیں اور ان کی پسندیدہ آل او اصحاب پر بھی درود نازل ہو اما بعد اے مکرم بھائی خدا تعالی تجھے طلب سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت و نیک بختی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تیری رفتار تیز فرمائے تیری بینائی کو حقیقی نور سے سرمگین کرے اور تیرے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کرے تم نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ میں تمہیں انوار ربانی کے وہ راز بتا دوں کہ جن کی صرف ظاہر آیات قرآنیہ اور احادیث مرویہ اشارہ کرتی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ نور خداوند کو شیشہ و چراغ اور زیتون کے درخت سے تشبیح دی گئی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نور و ظلمت کے ستر پردے ہیں اور اگر وہ انہیں کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس شخص کو جلا دیں جو ان انوار کو آنکھوں سے دیکھے تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بلندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور راسخین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا نیز یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ ہر راز کھول کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جا سکتی ہے اور نہ بیان کی جا سکتی ہے صرف شرفا کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں بعض عارفین کا قول ہے کہ ربوبیت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ جنہیں علماء ربانی ہی جانتے ہیں ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرا ہو اور جب ایسے ناواقفوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شریروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لیے میں صرف انوار کے پرتاؤ کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا اور تمام قسم کے حقائق و دقائق رمز و کنایا ہی میں ظاہر کروں گا کیونکہ اہل علم سے علم کو روکنا اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا کہ نا اہل کے سامنے میں علم کے اسرار ظاہر کرنا شاعر کا قول ہے فمن من حل حال علم من المستوجبین فقط ظلم جس نے جوہلا کے سامنے علم ظاہر کیا اور جس نے مستحقین سے علم روکا اس نے ظلم کیا اب تم مختصر کنایات و اشارات ہی پر اکتفا کرو کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تمہید اور بہت سی فضول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لیے یہ وقت قطن نہ کافی ہوگا اور نہ اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہے جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے اس وقت میں صرف تین ابواب پر اکتفا کروں گا